محان اللہ 啊。 نارائن تکبیر نارائن رسالت نارائن رسالت نارائن حیدری حق إليه الوسيلة سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما عليك سيدي موہم کروند اجوہنڈین وعلى آلك السلام يا عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله Thank you.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

بتانے سنتا کتابوں میں کچھ ذہنوں کر بیان کرا جاتا سب کہنے کے لیے پھر تقرب دیا خسما بیان کرا پھر دساں گا کہڑا تقرب اللہ واسطے اور کہڑا تقرب بندیاں واسطے جب یہ بانڈ ہوئے گی تو پھر پتہ لگے گا سننے والے کہ یار جتنے لفظ تقرب لکھا ہے اتنے کہڑے معنی میں اللہ والا تقرر مراد ہے بندے کا تقرر مراد ہے کہڑا تقرر کا مانا ہوتا ہے کسی کا پل ڈھونڈنا دوسرے لفظ ہے کسی نو راضی کرنے کی سوچنی کسی کا منظور نظر بننا وہ دل چان لبنی تاکہ میرے داخل خوش ہوئے خوش ہو کے پھر ایک مطلب کی حقیقت کسی نے خود تلاش کرنا کسی نے نزدیک ہونے کی کوشش کرنا کی مطلب نزدیک ہونے کی کوشش کرنا وہ مزدور نظر بن گیا میں کوشش کرا تاکہ دل تھام ہو جانا میرے دل آدھی ہو یہ حقیقت مطلب تھی صاحب سمجھتے ہو گئے جب دخل ہو میرے کہیں گے تو یہ بندہ اللہ واسطے بھی ٹوٹ جائے واسطے اس طرح اللہ بندہ کوشش کرتا ہے شریعت کے مطابق اللہ تعالی نو راضی کرن وہ منظور نظر ہو اس ہرش کرتا ہر بندہ ہاں۔ جب اللہ دوسرا مخلوق آتے تیسرا مخلوق آتے

تصرف کی قسم بھی ہو گئی تصرف کا مقصد وہی آ گیا لیکن واضح کر دینا تین لفظ تصرف کا مقصد ہوتا ہے یا دعا یا آتا یا رضا یا ریا تقرب کا مقصد چار چیزیں دسیا پہلا مقصد کی دسیا دعا ظاہر بات ہے مخلوق تو نہیں ادا مخلوق تو نہیں ہوتی خالق تو رضا راضی خالق تو نہیں ہوتی مخلوق تو نہیں ہوتی بندہ خالق کی رضا بھی تلاش کرتا ہے

تگڑے بندے تگڑے بندے بندے کوشش کرتے ہیں راضی کرنے کی چونک کرتے ہیں تاکہ کسی نے سمجھ آ رہی نہیں تو میرے سونے نا دعا آتا تاکہ کچھ دے رضا راضی ہو یہ مزہ پہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے بندے ہوتے ہیں

کسی پوچھا کہ وہ فرمایا آگ نہ جنت ساڑنی پانی نال دولت بجانی ہے کوئی بندہ اللہ تعالی کی بات خوف سے لالچ نہ کرے یہاں چیزاں نہیں کرے تو وہ واسطے کیا یہ نہ ہوتی ہے وہ عبادت کا حقدار نہیں خالق ہو کے عبادت کا حقدار نہیں کر کے امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ آپ کا قول مبارک مناسب امام احمد بن حمبل نے اندر شکر چودھری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے آپ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے محبت کی حقیقت کی فرمایا حقیقت ہے وہ پیار دنیا واسطے نہیں پودے واسطے اس واسطے نہیں کہ بچے دیتا ہے کھوانا ہے پیاستا ہے نا دل فرد کرو گا کچھ بھی نہ کرے گا ہاں۔ بندے کو امتحان چلوا لیتے آپ کے ساتھ میں ان کے اندر پیار کرنا کہ نہیں کرنا ہاں، ہاں۔ بلکہ قیامت والے دن ان کر کے بسا دے گا یا کل وہ رکھے گا جنم جاؤ اللہ جو سارا مارے گا بہن

میں اس پاس نہیں جانا چاہتا پھر وقت دیکھ کے تقرب میں مقصد حقیقت بھی سمجھ آ گئی قسم بھی سمجھ آ گئی مقصد بھی ہوتا ہے وہ بھی سمجھا دیتا دیا دعا عطا دعا کا مطلب اس واسطے کیا یہ کرنا یا میں اس واسطے کیا ماننا تاکہ یہ بندہ میرے دعا دے کچھ دے رضا راجو گوتری جی کس کی ہے اوترا جب مقصد کیا رہا کرنا

کسی راضی کر سوچنا کسی کا پورب ڈھونڈنا کسی کے دل سامنے کسی نے منظور نظر ہونے کی کوشش کرنی اور راضی کرنا یہ تخر لوگ حقیقت تخر لوگ ہاں ہوں اللہ شریف مولا سونے سونے نہیں ہوتا ہے ہے اور حقیقت ہی یعنی بندہ کوشش کرتا کہ کے قریب رب دے نیڑے ہو اسی کہنے فلانا بندہ رب دے نیڑے ہو گیا مطلب نہیں اللہ تعالیٰ نکالنا وہ نیڑے ہونے کا مطلب نظر بن گیا گیا گیا رب رب ہو ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سب کو نیڑے نے بلا کی مطلب ہے سب کو نیڑے جی میں حضور دے نال ہی ہیں کسے دے نہیں یہ مطلب ہے کو پھر اللہ تعالی نے اس رضا کے مطابق جنت دے درجے دے تو تقرب اللہ تعالی کا اصل تقرب یہ ہوئی سب بندے جنہوں اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے سوچ مالک سونے کا تقرب کرتے ہیں اور قرب ٹوٹتے ہیں ان راضی کرنے کی سوچتے ہیں وہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کی مطلب تاکہ مزدور نظر بنی ہاں۔ سارے راضی ہوئے سانو اللہ راضی ہو سان ادا کرے ہوں اتنے سمجھو مخلوق نو بھی اصا وضاحت کر دینا مزید کہ اصا مخلوق کا تقرب کر سارے کرتے مخلوق نو راضی کرنے سارے سوچتے ہیں ہر مطلب والا سوچتا ہے اگر کوئی تفرق کی حقیقت کو واقف ہے وہ بھی سوچ کرتا ہے مخلوق کا تفرق اگر کوئی نہیں واقف بھی کرتا ہے بے شعوری مخلوق کا قرب ڈھونڈ پہلو جناب میں پھر کر رہا کہ بندہ کوشش کر رہا ہے استاد میرے دلال نہیں ہوا اور وہ کوشش کس طرح بھی کرتا ہے ہر طرح کی کرتا ہے وہ فرما برداری نہ کرتا ہے تاکہ نہ تو بیڑا گرم ہو جائے یہ نہ کرتا میرے تو احسان نہیں کرے گا میرے پڑھاوے پڑھا نہیں بندہ کوشش کرے کوشش کرتا ہے مالی خدمت نہیں کرتا ہوگی پتنی خدمت کرتا ہوگی ہر طرح خدمت کرتا ہے مٹھیاں پھا رہے بدلی ہر مٹھیاں پا رہا ہے کلیڑے سو رہا ہے کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے کیوں ہوتا ہے میرا استاد میرے اندر پیسہ پیش کرے گا مال پیش کرے گا کبھی کہو لے آ رہا ہے کبھی فلانی شہر لے آ رہا ہے فلانی شہر لے آ رہا ہے کیوں اس واسطے تاکہ استاد کا دل کسی ویلے میرے دل ہو جائے جی استاد کا دل راضی ہو گیا میرا کام بن جانا ہے میرے پڑھاوے گا ہاں جی استاد میرے پہ احسان کرے گا میرے شفقت رکھے گا میرا کام بن جائے گا ہوں راضی کرن کی بھی سوچتا ہے ہٹا کی بھی سوچتا ہے رضا بھی امید بھی رکھتا ہے ہٹا بھی امید اور اس کا راضی کرنا شرک نہیں بن رہا یہ بندے راضی کرنا

بچن نیڑے نہ لگ رہے یہو جہاں کام ہو سے اللہ نو راضی کرنا میں بس راضی کرنے لیکن اگر حقیقت سے غور کرو تو استاد نو راضی کرنے والا خالی استاد نہیں رب نو بھی کیا راضی کرتا استاد نو بھی کیا راضی کرتا دونوں کی رضا سوچ رہا ہے کلے ایک بھی سوچ ہے دونوں کی رضا سوچ دینا استاد پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ باقی وہ نہیں اللہ بھی اللہ سوچتی ہے دین واسطے استاد بنتا ہے دنیا واسطے بھی ہے نا یہ دنیا واسطے بھی ہے کہ اللہ مبارک بنا دنیا واسطے استاد لگیا جائے استاد ہونے کی حیثیت قدر جن کلا تبارک مسالا دنیا واسطے قدر کرا ہے ہاں۔ اجازت ہی پھر تو استاد بھی کر سکتا یہ مطلب شریعت نے اذن اجازت دیتی ہے راضی کری بس رضا آ گئی ہوں دونوں راضی مطلب ہے دونوں کا کیا کرتا ہے اللہ کا تقل بھی کرتا ہے بندے کا کا بھی کرتا کرتا ہے ہے رب کالے واسطے بندے کا کرتا ہے کالے واسطے کچھ کام ایسے نے جڑے اللہ تعالی نے بندیاں ن

وہ کر سکتا ہے لیکن کامیابی تو ہم کنار کرنا کامیاب کرنا مقصد پورا کرنا علم حاصل ہو جائے یہ سارا کچھ استاد کے اختیار جی نہیں محنت کر کر تھک جائے قدرت والا خالی نہ لگے وہ اختیار مالی اختیار محنت ہے باغ لیکن پھل لاؤنا جب پھل لاؤنا نہیں تو ہر شکیت پھل لاؤن کی آس رکھد رب تو محنت کی آس رکھد ہوں یہ بھی راضی کرن کی سوچتا ہے بھی راضی کرن کی سوچتا ہے لیکن یہ راضی کرن کی سوچی یہ تقرب ہو گیا اگر وہ راضی کرن کی سوچی وہ تقرب ہو گیا وہ بھی بار حق یہ

تقرب نے لفظ ایک کیا ہے بھی بھی لیکن مانا مانا ہو ہو رہے رہے جب ہو رہے تو خالی تقرب لفظ یا سننا فلانے فلانے کا تقرب کیتا ہے وہ مشرق نہیں آ سکتا غلط نہیں آ آ سکتا سکتا نہیں آپ دوسرے آپ جس تین پتا لگ جائے وہ نیت کی جی مالی تو امید رکھے محنت کی یہ امید بہتر ہے بلکہ ضروری ہے توجہ اور اگر امید رکھے پھل نہ ہوئے پھر غلط ہے پھر گمرائی پھل لاؤں واسطے توجہ نہیں کر پائی اور اگر کسی ویسے آخری پوے تو مرے اسرا کھے پھل لائے گی وہ مطلب یہ کہنا ہے کہ میری محنت کی محنت آخر میں پھل ورنہ پل ہو شاید محنت پل ہو محنت کرنی توجہ نہیں بن پائی تو سجنا اور جب تقرب دومان ہے استاد کا بھی ہے رب کا بھی ہے رب کا ٹوٹنا عبادت ہے بندیا کا ٹوٹنا یہ لفظ کے دور ہو بندے کا جھونڈا سے یہ عادت ہے عادت کا مطلب ہے قانون ہے اس رات کا ٹوٹنا وہ عبادت ہے بہار کا سو لگی نہیں کوئی نہ بدلاؤ ہے لیکن جیسے سمجھا مہیے جس بندہ جنا بھی جاچ بندہ بیٹھا سمجھ ہاں، پھر جتنے بندی بحث جڑ جائے گا جی اگلا بول جائے تو پھر انہیں پھر پوچھنا ہے کہ ہاں پڑھ کے کتوں آئے سمجھ لگی پھر ان کی ڈنڈی مار دی تو آپ کو آواز مائی مان گزارے نے سکے تو سنیا توجہ ہے کہ نہیں تاکہ پھنس نہ جاؤ یہ مثال

بالک بھی بندہ سروپ کرتا ہے کرتا ہے محبت ہوئی اس واسطے کہ میں ایڈی نسل آئی سلام جنہوں نے خون کی کشش ہوئی شہر اور کرتا ہے بندہ خدمت کرتا ہے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے خوش ہو خوش ہو کے کی کرن توجہ راضی ہو یا دعا دیں گے یا ہٹا کریں گے یا دعا کریں گے یا ہٹا کریں گے واسطے بندہ والدین نے خدمت کر رہا ہے جی مال والے ہون تے ادا کر کے طاقت والے ہون تے ادا کر کے جی کچھ نہ ہوئے چلو سارے مرشد پاک رہنا ہوں تالا فرما بال دا بھی دعا اللہ دے سخت بدیاں دی دعا دے برابر ہوئے دعا کر دے پاوے ست بلی دن والدین کرتا ہے اس واسطے کرتا ہے تاکہ کو مال ملے مال ملے تقرب سے کرتا ہے پیا خوش کرتا ہے پیا پیا پیا کرتا کرتا ہے ہے تقرب والدین لیکن دی اور میو ایم لمس بھی اس واسطے راضی کرا یہاں گرخا میں کچھ نہیں اور یہاں کی دعا میرے واسطے لکھ اگلے اگر کوئی آخے اگر کوئی آخے والدین راوی کرنے کی کرم بھی تو دوسرے ہو جائے گا ہر بندہ سمجھتا جنوبی اتا اٹھاہی کنڈاری بنا دے گا چند گڑ بنا دے گا گا لا دے گا سان بچا لگا کوئی نہ کوئی یہ مطلب ووٹ والے ووٹ جنو دے وہ اطار تو تقرر سے ہونا بھی ہو گیا اگر کوئی جاہل ہو گئے تقرب نہ سمجھو تو اور بات ہے یہ سمجھ لگے کہ تقرب سے آسان لگا پھرتا ہے ہتھا کے کافر بادشاہی نبیس ہوں دنیا کا کام لے رہے ہیں بھی کئی بندہ ہر بہتری کے ہی لے بانے کا میں یار کا خوش ہو گئے

اتے جو گے نہ چنگا نبی باغ نے فرمایا بڑا ہے وہ بندہ لوگ نقصان بچنا خیر کئی بندے اس جنہیں بچانے بڑا کوشش کرتا جی نہ ہوئے دل نہیں ہوتا سمجھ لگی گا وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہوں ایماندار دسیا جی میں سارا کوئی پلیٹ کے بارے سمجھا یہ مطلب یہ رہا نفے یا نقصان کو بچنے اور بندہ بندیا کا بھی تقرر کرتا ہے کمینیا کا بھی کرتا ہے شریفا کا بھی کرتا ہے ہاں جی، بھی اس طرح کا سلوک کرتا ہے کہ جس کی وجہ

ایک پاس دین دین والے ہو گئے کو دنیا کی کی توقع نہیں نہیں یعنی یہ کہ یہاں پیسے بوری پی دولت ہے وہ سان چوک کے کے دے لیے کا ڈبا دیتا یا کی یہاں سان پتا نہیں کتنے لمت کیوڑے سائنے نے کافی بندہ توقع رکھتا ہے نبیا مسلم نمیا پیار بندہ نیکی نیکی کرتا کرتا کرتا ہے ہے ہے ہے انہوں انہوں کا ہاں جی انہوں نے خجر ہے کبھی کسی شہر راوی خوش نے اپنے رب دعا منتری اللہ سبالو شکور بڑے بڑے والا والا والا والا بنا بنا بنا بنا میں میں شکر شکر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت کیا مطلب جس وقت میں ایسا سبر

انہوں کا کا دل دل جدو راضی راضی راضی ہوا جی ماں پیا رب ہو چی ہوں ہارے دین مسے ہوں ریشان کافر بھی ہوں کافر بھی ہو

جو نہیں پائی بولو والدین دی رضا خدا دی رضا کئی کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں کا دل راضی ہو رب راضی ہو جا میں بھی نہیں کہتا کہ کسے رنگ بھی راضی ہو جان خوش ہو جان ہی ہو جان میں راجہ ہو نہ ہو سکتا لیکن اکثر نہیں ہے کرنا جانا دنیا والوں تو دنیا میں آئی رکھ کے بندہ دین تو اصل مقصد یہ خوش دنیا نہیں لیکن راضی بنا وہ راضی ہو جائے گا امید ہے

سونے نبی صاحب بخاری شریف کے اندر آتا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب ابو ہوا حضور مرادی کرنے کی کوشش کرتے ہی رہتے سن ایک دن سرکار کی خدمت ہے شروع دی حضور رادیوں کا سمجھ رہے ہیں ابو ہرا سونے پڑھنا سننا پڑھنا ہزار دماغ یاد کرتے ہیں مشکل ایسی ہے ہم لب کروانی لیکن سوال کے بارے میں سارا کچھ

مدنی کریم لائب صاحب بھی بات بیٹھے نے اور صاحب بھی بیٹھے نے بھائی چادر لے گیا دور کی بار گاہ جائیے حضور نے کھانے مبارک نے بار دیتی یار سولہ تحفہ ہے سبیا قبول فرماؤ قبول فرماؤ تقرب کرنا آئی ہے بھائی تقرب کرنا آئی ہے یا رسول اللہ دل دل خوش ہوں بائی آنے چادر پان رب دے حبیب نو چادر چادر جانتی بھائی آن کے پوائی ناسا بھی بیٹھا ہے بڑی سونی چادر تھی سرکار لوڑ شریف ملتا ہے اللہ سوڑ سوچنا سی ایک چادر آئی مائی صاحبہ لے کے آئی ہلو دوسرے روڈ بھی آئی تو منگ اٹھا لے تین پتا بھی ہے تین پتا بھی سرکار کی پتا سی تو ضرور مانگنی سی یہ کہڑا کام کیا

ادھر دیکھو بھائی لیکن بنیادی شہر کا داستان ہاں جی۔ جب اللہ والے آنا سفر بندہ کرتا ہے اور تنگت جوڑتا ہے بڑا نقشہ نہیں دعا کیوں کسی نے بہت ہی کرامت نہ بھی سونے محمد کریم کسی کے دل سوال اٹھنا اٹھنا کوئی ارادہ بننا خیال سونا سونا ہاں۔ قدرت ہاں۔ بڑ گیا کرامت بن گئی وہ چلو یہ کسی ویلے ہونا ہے ہر ویلے سے نہیں ہوں ہر ویلے سے سرکار دے سمجھو ہر ویلے سے سرکار دے ہاتھ مبارک جو بری ہے پانی کے چشمے جاری نہیں ہونے ہر کسی واسطے چادر بچھا کے بک سر سٹ کے جہانت سے ہاتھ خدا نہیں دینا یہ کسی کسی نے موت آ لیکن اتنا ضروری ہے دو جگ کی رحمت آ مطلب نہیں سوال میں بند کر سمجھدار بھی کر کے آنا ہے مسجد دیا دیوار بھی کہہ دیا کہ یار یہ تگڑی گل پہ کرنا

قربان جاوا جدو بولتا ہے قرآن و حدیث کا کسی نہ کسی تھان تو ترجمہ مطلب ہی کاٹتا ہے جو آپ فرمانے واہ کیا کرم ہے ना सकते تعلق والی گل لطیفے کے طور سے کی فرمایا ہو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں انہوں نے آخیا ہے ہزور جدو لا بولے نا نہیں تو لا الہ مگر آ گیا وہ قربان جاوا اس گل میں جانا چاہتا صحابہ پتھر لوگ رہے ہیں حضور سرکار اڑا کرنا ہر کوشش ہاتھ پیر مبارک چومنے بدنی خدمت بھی کرنی مالی خدمت بھی کرنی ہر طرح کی خدمت کرنی ہاں، بات کرنا یار سلام رات

اور سچی گل جہاں بندے کو پڑھتا ہے وہ پتی حضور نو ناراض کرنا سے پڑھتا ہے کہ راضی کرنا راضی کرنا سے پڑھنا سے تکلو پہ حضور کا تکلو اور جو ہے لیکن اصل مقصد ہونا تھا وہی کیا بات کیا سجنا اللہ والے جس دنیا سامنے بیٹھے ہوئے کبر چلے جان دے اگر دنیا ہے مال نظرانے پیش کرتا تھا وہ وجہ انہوں کا دل راضی ہوں سی مولا خوش ہوں جو کچھ سب اصل اصل جگہ رب تو لینی اور اصل یہ صورت استاد راضی کیتا وہ آدت ہے وہ آدت ہے قانون ہے رب نو راضی کیتا اسے کم نہ

عبادت عبادت کے قانون ہے ہے اس اس لاوت کر کوئی نہ پڑے آ نبی بھی راضی ہوئے رب رب کیا سلام پڑھو جب جس بول

کہتے قانون حکمت حکمت شریعت ظاہر باندھے نو آپ یہ ظاہر ظاہر آدت باندھے نہیں باندھ ہیں ہیں عبادت قربان جاوا توجہ سرکار دی بارگاہ وچ نظرانے جاندے وہ عادت پوری کرتے کرتے حکم پورا حکمت پوری کرتے ہیں ہیں شریعت پوری کرتے حکم آیا ہے سرکار دی بارگاہ وچ نظرانے پیش کرو بے بے شک شک جو لے کر صلی ان صلاتک کا لہم محبوبہ دعا دیا کر سبق ہوں یہ دو مان لے ایک مان آیا سکون کے سبب کا کہ جب تو دعا کرے گا میں سکون اتارا گا تیرے ہاتھ اٹھن گے میری طرف سکون اترے گا جب دل ٹھنڈک محسوس کرے گا تو سمجھے گا رب نے بتائی محبوبہ سکون تیری دعا سکون کا سبب دوسرا یہ کہ دعا حبیبہ وہ تیری طرفوں سکون میری طرفوں تو سبب میں علمی لفظ بولنے لگا میرا علت علت ہوئے شہ ہوتی ہے علت نہ ہوئے شہ نہیں رب توجہ

معلوم ہوا سبب سبب یہ اگر توجہ کرے تو سونے گل آ گئی کوئی نہیں میں بھی بلے لیا کیونکہ میرے بھی پتا ہے تقریر سننے والے تھوڑے ہونے جمعے پڑھنے والے بہتے ہونے ہیں پورا آخر میں اور بھی لگا جان پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں لگا جون لگا مول بھی جان ہی نہیں پیا چاہتا یہ بخت

نبیا کا تقرب ولیاں کا تقرب دعا لو مقصد ہوتا ہے دعا دینا جی۔ جب کبھی ادا ہوگی وہ قانون نہیں لیکن دعا اے اللہ تبارک مطالعہ نے انہوں نے حکم فرمایا وہ ادا ادا جو موجود کرامت نہ کر وہ کبھی کبھی کرتا ہے سر ٹھیک اپنے دل کو گرامی نہ جس یاد آئیے میرے لگا لے یہ فقیر دی نگاہ فقیر دی توجہ فقیر کا دھیان یہ مطلب ہے یار شو لا رسول इस्तेमाल اللہ کا حکم ہے سوال کرو رسول بھی بار پروائی اچھا تھوڑے تھا جہاں حضور کے سامنے بیٹھے امت ساری نبی آخری پروائی نبی آخری امت ساری نبی آخری ہوں حکم کلیا انہوں واسطے نہیں آیا اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا نماز تصا پڑھیا جائے صاحب باقی معافی کیوں آ کے وہ ہے ہی کون حضور کے دور ہے

جنو آخی گا نظر رکھی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ انہوں دیکھے بندہ نہیں ویکتا تو وہ ویک رہا ہوگا گل تو مطلب پورا کرنا ہے نا جب اگلا پیا ویک دیا مطلب توجہ ہے ہوں سرکار چلے گئے گلی چلے گئے دنیا بیٹھے سن دعا دار نے تقرب کرنے ہیں یعنی اصا کوشش کرنے ہاں شریعت کے مطابق انہوں نے راضی کرنا جی میں راضی کرنے کی کوشش کرنے ہاں رب نو لیکن سر کیا دونوں یہ راضی رسول سمجھ کے کرنے ہاں وہ خدا سمجھ کے ہوں اصا یہ آخیا دعا کرو کرو تقرب کر کے دعا مقصد تقرب دا دعا عطا قیامت کا دہاڑ اس ہمت آ کے بھی شفاف کرو عطا ہے توجہ نہیں فرمائی دعا تے عطا دو مقصد ہوتے نے رضا تیسرا رضا بھی چاہیے توجہ آ گئے جدو سرکار اللہ نے کسی نبی ولی بارگاہ اثار کی کوئی خدمت کی تھی تو تو خدمت مقصد ہے انہوں راضی کرنا روح موت شاید نہ بلکہ میں غلط کہہ گیا موت جسم بھی نہیں موت روح واسطے بھی نہیں موت کہڑی شہ کا نام ہے بےخ روح کی جسم سے جدائی روح کی جسم سے جسم سے ایک خاص جسم کی جدائی اور تعلق جب اللہ تعالیٰ منقطع کرتا ہے تو ایک مخصوص تعلق قائم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ثواب عذاب وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ہوں یہ مطلب ہے موت یہ نہیں کہ ختم ہو گیا نہ بزرگ فرماندر موت سے منتقل ہو جانا اس طرح کہ روح کا جسم نال جڑا مخصوص تعلق ہے اس تعلق کو کٹیا جائے کٹ کے ایک اور قسم کا تعلق بنا دیتا جائے یہ انہوں نے نزدیک ہے جڑے کہندے نے حضور سرکار دی برزخی زندگی ہے قبر ہے جہے سنی ہیں وہ کہندے نے دنیا بھی زندگی ہے روح شریف کٹ کے پھر باہر قانون پورا کرنا سی وہ پورا کر کے روح شریف پھر باہر تا کر کے نبی سونے نے فرمایا میں مورسا کی قبر کے کوڑوں لگیا نے دیکھا اٹھ کے نماز کھلو کے نماز پہ پڑھ دینا ہوں کھلونا نبی وہ اپنے جسم شریف نال روح شریف دا تعلق اوتھے پھر اس طرح دا اللہ تعالی کیتا ہے کہ نال کھلوتا ہے بیٹھا ہے دعا مانگ رہا سن رہا کر رہا توجہ سبحان وہ تعلق قائم ہے اس کی وجہ نہ ہوں امتی تقرب کر کے امید رکھ رہا ہے رضا بھی دعا بھی عطا بھی یہ قبر شریف جا کے بھی ان کو اللہ تبارک و تعالی کراؤں اتنے جا کے جیسے بیٹھ کے آپ یا رسول اللہ دعا کر جدو اچھی کرنے اللہ مسلے والا اصل دعا کی اللہ حضور تیرا ہم تو قانون ہے نیکی کا بدلہ نیکی نیکی کا بدلہ اور یہ کہ کل خدا نے کر دی بندہ بھی کر رہے ہیں نیکی کا بدلہ کسی نال نیکی کرو تو نیکی کا بدلہ نیکی وہ مطلب یہ نہیں کہ رب نے کرنی مسل کسی نے تو لوڑ پوری کی نیکی کی ہوں لا یشکر اللہ ملا یشکر اللہ سو مطلب نہیں کہ تم کر دیتی ہے جب وہی باری آئے وہ آ کے رب کرے گا جو وہ بس ہے انہیں بھی دیکھی جا تب گیا کھڑا وہ کربار جی وہ کر سکتا انہیں کرنی وہ بھی حق بن جائے تا منگی ہزور بھی کر کی یا اللہ رحمتہ رب سونے دے کرنی کرنی ہوں ہزور سرکار نے نیکی کا بدلا کی نیکی دینی گی وہ نہ اتو دعا کر دیں گے جاؤ اللہ سونے یہاں تو رحم کر انہوں کی دعا یہ ساری نیکی کی جزا تو تقرب بندیاں کا بھی بار حق ہے رب کا بھی بار حق ہے دونوں عبادت نہیں ایک عبادت ایک آدت ایک قانون کے مطابق ایک عبادت کے مطابق یہ ہے مسئلہ تقرب لہذا جتنے عالم لوگ لکھتے ہیں وہ جی تقرب غیر کا ڈھونڈنا شرک ہے وہ دا مطلب وہ رب والا تقرب ہے بندے والا نہیں بندیا کا تقرب عبادت نہیں بنتا بندے دی وہ رب دی عبادت بن جائے اینا کہ سمجھانا سی امید بڑی سمجھ آ گیا ہونا شان ہو سید لمبے آباد کا سمتا قبول کرنا پیچھے لگے